ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جو تم سے یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم اس کی تصدیق نہ کرنا آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے جامع ترمزی حدیث نمبر بارہ یہ حدیث صحیح ہے